اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور جب موسا کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وہی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو چنانچہ اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر سلوا یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے